بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمس پروگرامنگ کے ٹوئنٹی سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے سرٹن ٹیسٹ کیسز کو جن ٹیسٹ کیسز کو امپلیمنٹ کر کے آپ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا processor in user moreover ہم نے بات کی تھی ٹیسٹ کیسز کی جو جن کی مدد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کو پروسیسر انسٹالڈ ہے یا نہیں ہے اور اگر انسٹالڈ ہے تو یا تو وہ 287 ایٹ سیون کو پروسیسر ہے یا 8087 ہے یا 387 ہے یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے پھر ہم نے بات شروع کی تھی کی بورڈ کنٹرولر کی کی بورڈ کنٹرولر ہم نے کہا تھا کہ پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے صرف دو پورٹس ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں کی بورڈ کنٹرولر کے اندر ایک سکسٹی ہیگز اور ایک sixty four hex sixty hex data کو ریسیو یا سینڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور sixty four hex status port ہے جو کہ آپ کو اسٹیٹس پرووائڈ کرتا ہے اب سکسٹی ہیگس کے لیے ورڈ یوز کیا ریسیو اور سینڈ دونوں ریسیو اور سینڈ دونوں پرپزز کے لیے سکسٹی ہیگس یوز کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ کی بورڈ جو ہے یہ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے تو اس کے کیس میں صرف ڈیٹا ریسیو ہی ہوتا ہوگا سینڈ تو نہیں ہوتا ہوگا لیکن کی بورڈ کو کچھ ڈیٹا سینڈ بھی کیا جا سکتا ہے یہ data in fact certain control data ہے جس کی مدد سے کی بورڈ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کی بورڈ کے ویریس پیرامیٹرز ہیں جس کو کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ایک جو پیرامیٹر جس کی ہم بات کی تھی لاسٹ ٹائم وہ ٹائپ میٹک ریٹ ہے اور ڈیلے ہے یعنی کہ آپ اگر آپ کی کو پریس کرتے ہیں تو پریس کرنے کے کچھ ڈیلے کے بعد وہ کی رپیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے جس ریٹ پہ رپیٹ ہو رہی ہے وہ ٹائپ میٹک ریٹ ہے اور پھر ڈیلے ہم نے اس چیز کو کہا ہے کہ جتنی دیر ڈیلے کے بعد وہ کی رپیٹ ہونا شروع ہوتی ہے پریس ہونے کے بعد جتنا ڈیلے آتا ہے ریپوٹیشن سے پہلے وہ ڈیلے ہے تو اس ڈیلے کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ٹائپ میٹک ریٹ کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں مور اوور کی بورڈ کے اوپر number of L E Ds لگی ہوتی ہیں اسکرول لاک کے لیے کیپس لاک کے لیے نام لاک کے لیے ان ایل ای ڈیز کو بھی آپ آن یا آف کر سکتے ہیں یہ دونوں ان دونوں پرپزز کے لیے آپ کو کی بورڈ کو سرٹن کنٹرول ڈیٹا سینڈ کرنا پڑے گا اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ کنٹرول ڈیٹا کس طرح سے سینڈ کیا جاتا پھر ہم نے بات کی تھی کہ جب سکسٹی ہیگس پورٹ کے اوپر آپ نے رائٹ کرنا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ رائٹ کر دینا اور وہ ڈیٹا کریکٹلی رائٹ ہو جائے گا ہم نے کہا تھا کہ اس پہ رائٹ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ کیئر کرنی پڑے گی جس کیئر کو کر کے ہی آپ اس کو سکسیزفلی رائٹ کر سکتے ہیں ادروائز پاسبل ہے کہ آپ سکسٹی ہیگس پہ صرف ڈیٹا رائٹ کرنے سے وہ ڈیٹا سکسیزفلی کی بورڈ تک ٹرانسفر نہ ہو سکے اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جب سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ سکسٹی ہیکس پورٹ کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ اس کے اوپر ڈیٹا موجود ہے اگر ڈیٹا موجود ہے تو اس ڈیٹا کے کنزیوم ہونے تک ہمیں ویٹ کرنا ہے جو ہی وہ ڈیٹا کنزیوم ہو جاتا ہے پھر آپ اس پہ رائٹ کر سکتے ہیں اور رائٹ ہونے کے بعد پھر اس ڈیٹا کے ایکسیپٹ ہونے کا ویٹ کرنا ہے by the keyboard once وہ ڈیٹا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اور اگر کریکٹلی ایکسیپٹ ہوتا ہے تو کی بورڈ ایک اکنالجمنٹ سینڈ کرتا ہے اور وہ اکنالجمنٹ ریسیو کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ڈیٹا کریکٹلی ریسیو ہوا ہے یا نہیں ریسیو ہوا آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کی بورڈ پہ رائٹ کرنے کے لیے اس طرح کا ہم کیا پروٹوکول ڈیوائس کر سکتے ہیں جس سے ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا رائٹ کیا جا رہا ہے وہ کریکٹلی کی بورڈ تک ٹرانسفر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور اگر نہیں ہو رہا تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہو رہا آئیے اس کے لیے سلائڈ دیکھتے ہیں سلائیڈ کے اندر ہم نے نمبر آف اسٹیپس ڈیوائس کیے ہوئے ہیں ان اسٹیپس کو فالو کر کے آپ کی بورڈ کے اوپر ڈیٹا سکسیزفلی رائٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس کی مدد سے ڈیٹا رائٹ نہیں ہوتا تو آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ڈیٹا سکسیزفلی رائٹ نہیں ہوا سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ان پٹ بفر جو ہے وہ کہیں فل تو نہیں ہوا ہوا تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے ویٹ ٹل ان پٹ بفر از فل جب تک ان پٹ بفر فل ہے آپ ایک لوپ کے اندر ویٹ کرتے رہیں گے جو ہی input buffer empty ہوتا ہے آپ بفر کے اوپر رائٹ کر سکتے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان پٹ بفر فل ہے یا نہیں ہے یہ اسٹیٹس پورٹ سے پتا لگ سکتا ہے جس کی کہ ہم نے پہلے بات کی تھی پورٹ 64 فور ہیکس جس کا ایڈریس ہے اور اگر یہ بفر ایم ٹی ہو جاتا ہے تو پھر ایم ٹی ہونے کے بعد آپ اس بفر کے اوپر رائٹ کر سکتے ہیں پھر رائٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہ ایک طرح کا آؤٹ پٹ بفر بن گیا کیونکہ اب جب آپ نے ڈیٹا اس کے اوپر رائٹ کیا تو یہ ڈیٹا آؤٹ پٹ ہو رہا ہے یہ کی بورڈ ڈیوائس تک جا رہا ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ کی بورڈ ڈیوائس اس ڈیٹا کو ایکسیپٹ کر لے یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کی بورڈ ڈیوائس نے اس ڈیٹا کو ایکسپٹ کیا ہے یا نہیں کیا یہ آپ کو پورٹ 64 فور ہیک سے ہی اگین پتا چلے گا اور آپ اس کے اندر وہ بٹ چیک کرتے رہیں گے جو سگنیفائی کرتا ہے کہ آؤٹ پٹ بفر از فل اور جب تک وہ فل ہے آپ ویٹ کرتے رہیں گے اور جو ہی وہ ایم ٹی ہوتا ہے آپ اگین پورٹ سکسٹی ہیگس کو ریڈ کریں کی بورڈ ڈیوائس جب ڈیٹا ریسیو کرے گا ریسیو کرنے کے بعد اگر اس نے کریکٹلی اس کو ریسیو کیا ہے اور اس ڈیٹا کا جو میننگ ہے اس کا جو پرپز ہے وہ آپریشن اس نے سکسیسفلی پرفارم کیا ہے تو کی بورڈ ڈیوائس واپس ایک اگنالجمنٹ بائٹ سینڈ کرے گا پھر سکسٹی ہیگس کو ریڈ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اگنالجمنٹ بائٹ ریسیو ہوا ہے یا نہیں ریسیو ہوا اگر اگنالجمنٹ بائٹ صحیح ریسیو ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کی بورڈ کو بائٹ بھی صحیح طرح ریسیو ہو گیا اور جو آپ ریکوائرڈ آپریشن پرفارم کرنا چاہتے تھے کی بورڈ نے وہ آپریشن بھی پرفارم کر لیا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اسی چیز کو آپ پھر سے ریپیٹ کریں گے جس طرح ہم نے ایک پہلے ٹرم یوز کی تھی ٹائم آؤٹ کہ نمبر آف ٹائمز آپ ایک ٹرائی پرفارم کرتے ہیں ایک آپریشن پرفارم کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں نمبر آف ٹائمز اور ان نمبر آف ٹائمز کے بیچ میں اگر آپ کو کوئی سکسیس حاصل نہیں ہوتی تو after that number of times ہم کہتے ہیں کہ ٹائم آؤٹ ایرر آ کر ہو گیا ٹائم پورا ہو گیا مزید ٹرائز نہیں کی جائیں گی تو آپ اس کے اندر ایک ٹائم آؤٹ uh, رکھ سکتے ہیں یعنی کہ نمبر آف ٹرائز رکھ سکتے ہیں جتنی ٹرائز آپ نے پرفارم کرنی ہے اتنی ٹرائز تک آپ اس آپریشن کو رپیٹ کریں اور اگر ان ٹرائز کے اندر یہ آپریشن نہیں پرفارم ہوتا تو آپ ٹائم آؤٹ ایرر فلیک کر سکتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر آپ نے کی بورڈ کے اوپر رائٹ کرنا ہے تو کیا پروٹوکال یوز کیا جائے گا کن سیٹ آف اسٹیپس کو فالو کیا جائے گا تاکہ آپ کی بورڈ کے اوپر سکسیسفلی ڈیٹا رائٹ کر سکیں سیکنڈلی ہم نے بات کی ہے کہ جب آپ نے ڈیٹا رائٹ کرنا ہے تو ڈیٹا وہ سرٹن کنٹرول ڈیٹا ہے وہ کوئی کمانڈ اسپیسیفائی کر رہا ہے اور کی بورڈ اس کمانڈ کو فالو کرے گا اب دو قسم کی کمانڈس ہیں جو کہ کی بورڈ کو سینڈ کی جا سکتی ہیں ایک کمانڈ یہ ہے کہ آپ ٹائپ میٹک ریٹ اور ڈیلے کو چینج کرنا چاہتے ہیں دوسری کمانڈ یہ ہے کہ آپ ایل ای ڈیز کے اسٹیٹس کو چینج کرنا چاہتے ہیں پہلے ہم ٹائپ میٹرک ریٹ کا دیکھتے ہیں کہ اگر ٹائپ میٹک ریٹ کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی بورڈ کو کیا کمانڈ سینڈ کریں گے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں ٹائپ میٹرک ریٹ اگر آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائپ میٹرک ریٹ کو سینڈ کرنے سے پہلے آپ اس کو جو کمانڈ سینڈ کریں گے وہ کمانڈ ہے ایف تھری یعنی کہ پورٹ سکسٹی ہیکس کے اوپر آپ پہلے ایف تھری اسی پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے رائٹ کریں گے اگر ایف تھری سکسیسفلی رائٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ ٹائپ میٹک ریٹ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایل ای ڈیز کے کیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایل ای ڈیز کا اسٹیٹس چینج کرنا چاہتے ہیں ایل ای ڈیز کو آن یا آف کرنا چاہتے ہیں تو ایل ای ڈیز کو آن یا آف کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک سرٹن کمانڈ اسپیسیفائی کرنی پڑے گی اور وہ کمانڈ اسپیسیفائی کرنے کے بعد ہی آپ ایل ای ڈیز کا اسٹیٹس چینج کر سکتے ہیں ایل e کے اسٹیٹس کو چینج کرنے کے لیے فرسٹلی آپ جو اس کو بائٹ اسپیسیفائی کریں گے اس بائٹ کا کیا میننگ ہے کیا سگنیفیکنس ہے یہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کے اندر دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائٹ اسپیسیفائی کریں گے اس کے سگنیفیکینٹ تھری بٹس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں ان تھری بٹس کے اندر جو سگنیفیکینٹ بٹ ہے وہ اسکرول لاک کے اسٹیٹس کو اسپیسیفائی کرتا ہے جو بٹ نمبر ون ہے وہ نم لاک کے اسٹیٹس کو اسپیسیفائی کرتا ہے اگر یہ ویلو 1 ہے تو نم لاک کی لائٹ آن ہو جائے گی اور اگر یہ 0 ہے تو وہ آف ہو جائے گی اور بٹ نمبر 2 اسی طرح سے کیپس لاک کے اسٹیٹس کو سگنیفائی کرتا ہے اگر اس کی ویلو 1 ہے تو کیپس لاک آن ہو جائے گا اور اس کی ویلو 0 ہے تو کیپس لاک آف ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے L E D status byte کو لوڈ کرنا ہے تو اسٹیٹس بائٹ کو لوڈ کرنے سے پہلے جو آپ کو کمانڈ سینڈ کرنی پڑے گی وہ اس کیس میں ای ڈی ہیگز ہے پریویس کیس میں ٹائپ میٹک کو لوڈ کرنے کے لیے جو کمانڈ سینڈ کرنی پڑتی ہے وہ ایف تھری ہے اور ان کیس اگر آپ نے ایل ای ڈیز کے چینج کرنا ہے تو وہ کمانڈ ای ڈی ہے یعنی کہ ایل ای ڈیز کے اسٹیٹس کو چینج کرنے سے پہلے آپ کی بورڈ کو یہی پروٹوکال جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ای e ڈی کو رائٹ کریں گے اور ای e ڈی اگر سکسیزفلی رائٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ایک اسٹیٹس بائٹ سینڈ کریں گے جو کہ اس کا نیا نیا اسٹیٹس سگنیفائی کرتا ہے جس کے اندر اسکرو لاک نم لاک اور کیپس لاک کا نیا اسٹیٹس اسپیسیفائڈ ہے اور اگر یہ بائٹ بھی کی بورڈ کو سکسیزفلی ریسیو ہو جاتا ہے تو اس کے accordingly num lock caps lock اور اسکرو لاک کا اسٹیٹس چینج ہو جائے گا اگر آپ نے کی بورڈ کے ایل ای ڈیز کا اسٹیٹس چینج کرنا ہے تو اس کا بھی سیم پروسیجر ہے جو بھی ہم نے پروٹوکول ڈیفائن کیا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ firstly command E D write کریں گے E D command successfully keyboard device کو پاس ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو جو بھی نیا اسٹیٹس آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں ایل ای ڈیز کا وہ اسٹیٹس آپ اسپیسیفائی کریں گے وہ اس کو پاس کر دیں گے جب بھی آپ کی بورڈ ڈیوائس کو کوئی بائٹ سینڈ کرتے ہیں تو کی بورڈ آپ کو ایک اکنالجمنٹ بائٹ سینڈ کرتا ہے اس اکنالجمنٹ بائٹ کی ویلیو ہمیشہ ایف اے ہوگی تو جب بھی آپ نے بائٹ سینڈ کیا اگر وہ سکسیزفلی ریسیو ہو گیا سکسیزفلی ریسیو ہونے پہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ سکسیزفلی ریسیو ہو گیا آپ اگین سکسٹی ہیکس کی ویلو کو ریڈ کریں گے اگر وہاں پہ ایف اے پڑا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کی بورڈ ڈوائس نے ڈیٹا سکسیزفلی ریسیو کر لیا اب ہم نیکسٹ کچھ پروگرامس ڈسکس کریں گے ان پروگرامس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے کی بورڈ کے اوپر ڈیٹا رائٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا رائٹ کرنے کے بعد آپ کس طرح سے کی بورڈ کا اسٹیٹس چینج کر سکتے ہیں اور مور اوور یہ کہ آپ اکنالجمنٹ بائٹ کو کس طرح سے چیک کریں گے اور جو ابھی ہم نے پروٹوکول ڈیفائن کیا ہے اس کو آپ کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر ہم نے ایک فنکشن بنایا ہے اس فنکشن کا نام ہے سینڈ کے بی ڈی ریٹ اس کو ہم ایک بائٹ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک انسائنڈ کریکٹر سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا جو ہم نے اس کے اندر پیرامیٹر اسپیسیفائی کیا ہوا ہے وہ میکس ٹرائی ہے max try is the maximum number of tries جو کہ یہ فنکشن پرفارم کرے گا in order to transfer this data to the keyboard device یعنی کہ کی بورڈ ڈیوائس کے اوپر یہ ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے یہ ایک certain number of tries perform کرے گا اگر ان ٹرائز کے اندر وہ ڈیٹا نہیں رائٹ کر پاتا تو اس کیس کے اندر یہ آپ کو ایرر ریٹرن کرے گا اور ان کیس یہ سکسیزفلی ڈیٹا رائٹ کر دیتا ہے تو اس کیس کے اندر یہ کوئی ایرر ریٹرن نہیں کرے گا اس فنکشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈو وائل لوپ ہے جو آؤٹر ڈو وائل لوپ ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں فرسٹلی اس کے اس آؤٹر ڈو وائل لوپ کے اندر ایک انر ڈو وائل لوپ ہے یہ inner do while loop 64 four hex port کو ریڈ کر رہا ہے اور 60 ہیگس پورٹ سے جو ویلو ریڈ ہوئی ہے اس کے بٹ نمبر 1 کو چیک کر رہا ہے بٹ نمبر ون کیا چیز ہے بٹ نمبر ون اسپیسیفائی کرتا ہے کہ ان پٹ بفر فل یہ یہ چیک کر رہا ہے کہ کہیں ان پٹ بفر فل تو نہیں ہے اور جب تک ان پٹ بفر فل ہے یہ لوپ لوپ کرتا رہے گا یعنی کہ یہ پروگرام یہاں پہ بزی ویٹنگ رہے گا یعنی کہ آگے اس کی ایگزیکشن نہیں جائے گی جب تک کہ input buffer empty نہیں ہو جاتا اور جو ہی input buffer empty ہوتا ہے یہ لوپ ٹرمینیٹ ہوگا اور نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اوپر آ جائے گا اب نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں ہم جو ڈیٹا اس فنکشن کو پاس کیا گیا تھا وہ ڈیٹا پورٹ سکسٹی ہیکس کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں یہاں تک ہمارا پروٹوکول کمپلیٹ ہو گیا کہ ہم نے ان پٹ کو چیک کیا ان پٹ ایم ٹی ہے تو اس کے بعد ہم نے ڈیٹا کو سکسٹی ہیکس کے اوپر رائٹ کر دیا اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی اب ہم نے ویٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ جو ہم نے ڈیٹا آؤٹ پٹ کیا ہے اس کو کی بورڈ ڈیوائس ایکسیپٹ نہیں کر لیتا یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آؤٹ پٹ بفر فل ہے یا نہیں ہے again rather port 64 four hex کے بٹ نمبر زیرو کو چیک کر کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ بفر فل ہے یا نہیں ہے تو نیکسٹ جو ڈو وائی لوپ ہے اس کے اندر exactly یہی چیز ہو رہی ہے پورٹ 64 فور ہیگس کو ریڈ کر رہے ہیں اور اس کا بٹ نمبر زیرو ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر بٹ نمبر زیرو ون ہے تو یہ لوپ کرتا رہے گا اور جب تک وہاں یہ لوپ کرتا رہے گا اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ پٹ بفر فل ہے جو ہی output buffer empty ہوتا ہے یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور ایگزیکیوشن نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں آ جائے پہ برانچ کر جائے گی اب اگر کی بورڈ ڈیوائس نے یہ ڈیٹا سکسیسفلی ایکسپٹ کر لیا اس صورت میں جو اگنالجمنٹ بائٹ ریسیو ہوگا وہ ایف اے ہے ہم اس کیس کے اندر پورٹ سکسٹی کو ریڈ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیا اس کی ویلو ایف اے کے ایکولنٹ ہے یا نہیں ہے اگر اس کی ویلو ایف اے کے ایکولنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا سکسیسفلی رائٹ ہو گیا یہاں پہ ہم نے ایک میسج دے دیا سکسیس کا اور اس کے بعد جو میکسیمم ٹرائی ہے میکسیمم ٹرائی کو ہم نے بائی ون ڈکریمنٹ کر دیا اگر تو اگنالجمنٹ جو بائٹ ریسیو ہوا ہے وہ ایف اے ہے اس کے اس کے اندر جو آؤٹر ڈو وائی لوپ ہے اس کو ہم وہاں پہ بریک کر دیں گے مزید اس کو نیکسٹ ٹرائی پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہاں پہ ہمیں سکسیس حاصل نہیں ہوتی تو پھر ایک اور آئیٹریشن ریکوائرڈ ہوگی اور اس طرح کرتے کرتے نمبر آف آئٹریشن پرفارم ہوں گی جتنی کہ آپ نے میکس ٹرائی کے اندر اسپیسیفائی کی ہوئی اور جب میکس ٹرائی زیرو ہو جائے گا اس کیس کے اندر یہ loop outer do by loop ختم ہو جائے گا ٹرمینیٹ ہو جائے گا ٹرمینیٹ ہونے کے بعد ہم میکس ٹرائی کی ویلو کو چیک کریں اگر اس کی ویلو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے ساری ٹرائیز پرفارم کی ہیں اور ٹائم آؤٹ ہونے کی وجہ سے یہ لوپ ٹرمینیٹ ہوا ہے اس کیس میں ہم ون ریٹرن کر رہے ہیں ادر وائز زیرو ریٹرن کر رہے ہیں اگر یہ فنکشن ون ریٹرن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا سکسیزفلی رائٹ نہیں ہوا اور اگر یہ فنکشن زیرو ریٹرن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیٹا سکسیزفلی رائٹ ہو گیا یہ والا جو فنکشن ہے یہی ہمارے سارے پروگرام کی بیک بون ہے اسی فنکشن کو یوز کرتے ہوئے آپ فرسٹلی کمانڈ بائٹ لوڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ ٹائپ میٹک ریٹ کو لوڈ کریں گے آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ کام کس طرح سے کیا جاتا ہے مین پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سینڈ بی ڈی ریٹ کی مدد سے uh, سب سے پہلے اس کو بائٹ سینڈ کیا ایف تھری ایف تھری جو ہے وہ ہمارا کمانڈ بائٹ ہے جو کہ یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ ہم ٹائپ میٹک ریٹ کو سینڈ کرنے کے لیے چینج کرنے کے لیے اس کو ایک بائٹ سینڈ کرنے لگے ایف تھری تو کمانڈ بائٹ ہو گیا اور three is the number of tries کہ اتنی ٹرائز اس نے پرفارم کرنی ہے ٹائم آؤٹ ہونے سے پہلے پھر اگر یہ ڈیٹا سکسیزفلی رائٹ ہو جاتا ہے تو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم یہاں پہ ویلو رائٹ کر رہے ہیں سیون ایف سیون ایف اس کا نیا ٹائپ میٹک ریٹ ہے سیون ایف انڈیکیٹ کرتا ہے ڈیلے آف ون سیکنڈ اور typematic rate of two characters per second اگر یہ typematic rate successfully transfer ہو جاتا ہے تو اس کے سکسیزفلی ٹرانسفر ہونے کے بعد ہم نے ایک فنکشن کال کیا ہے گیٹ ایس کا اس کے اندر ایک اسٹرنگ ان پٹ کر رہے ہیں ایس ٹی اس اسٹرنگ کو ان پٹ کر کے جو یوزر ہے وہ ٹائپ میٹک ریٹ کو چیک کر سکتا ہے کہ ٹائپ میٹک ریٹ واقعی سلو ہوا ہے یا نہیں ہوا ٹو کریکٹرز پر سیکنڈ بہت سلو ٹائپ میٹک ریٹ ہے تو اگر وہ سلو ہوا ہے تو اس کو اپیرنٹلی یوزر uh, کو اسٹرنگ کی پٹ دے کے ہی کلیئرلی پتا چل جائے گا کہ ٹائپ میٹک ریٹ سلو ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہم اگین ٹائپ میٹک ریٹ کو چینج کر رہے ہیں اگین ٹائپ میٹک ریٹ کو چینج کرنے کے لیے اس کو بائٹ سینڈ کر رہے ہیں ایف تھری جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایک کمانڈ بائٹ ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم ٹائپ میٹک ریٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور ایف تھری آگے ہم نے نمبر آف ٹرائز جو اسپیسیفائی کی ہوئی ہیں وہ تھری اسپیسیفائی کی ہوئی ہیں اب ایف تھری کو سینڈ کرنے کے بعد نیکسٹ جو ہم اس کو بائٹ سینڈ کر رہے ہیں وہ ٹائپ میٹرک ریٹ ہے ٹائپ میٹرک ریٹ ہم زیرو سینڈ کر رہے ہیں اگین سینڈ کے بی ڈی ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہم زیرو سینڈ کر رہے ہیں یہ زیرو انڈیکیٹ کرتا ہے delay of quarter of a second and typematic rate of thirty characters per second اور three is the number of trial جتنی وہ ٹرائل پرفارم کرے گا ٹائم آؤٹ ہونے سے پہلے اگر یہ typematic rate successfully load ہو جاتا ہے تو اس کے لوڈ ہونے کے بعد اگین ہم گیٹ ایس کا فنکشن یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اسٹرنگ ان پٹ دے کے آپ کو اگین ٹائپ میٹرک ریٹ کا پتہ چل جائے گا کہ ٹائپ میٹرک ریٹ کے اندر کسی قسم کا چینج آیا ہے یا نہیں آیا اس پروگرام کی مدد سے ہم نے ٹائپ میٹرک ریٹ کو چینج کیا ہے عام طور پہ اگر اس پروگرام کو آپ ونڈوز انوائرمنٹ کے اندر رن کریں گے تو ٹائپ میٹک ریٹ کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا انفیکٹ جب آپ ٹائپ میٹک ریٹ کو چینج کریں گے تو آپ کو سکسیس بھی نہیں حاصل ہوگی ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا ونڈوز کے ڈیوائس ڈرائیورس کی وجہ سے ہو رہا ہے جنہوں نے اس طرح کے آپریشنس کو اوور رائڈ کیا ہوا ہے اور وہ کی بورڈ کا کی بورڈ ڈیوائس کا ٹائپ میٹک ریٹ چینج نہیں ہونے دے رہا اگر آپ ٹائپ میٹک ریٹ اس پروگرام کو یوز کرتے ہوئے چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سسٹم کو ری بوٹ کریں ڈاس سے بوٹ کریں اور ڈاس سے بوٹ کرنے کے بعد اس پروگرام کو رن کریں اس پروگرام کو رن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ hopefully typematic rate change ہو گیا ہے اور آپ کو سکسیز کا میسج بھی آئے گا جس سے پتہ چلے گا کہ صحیح اکنالجمنٹ آئی ہے اور جو آپ نے ٹائپ میٹک ریٹ لوڈ کیا ہے وہ واقعی لوڈ ہوا ہے یا نہیں لوڈ ہوا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم کس طرح سے کی بورڈ کے ایل ای ڈیز کا اسٹیٹس چینج کر سکتے ہیں کی بورڈ کے ایل ای ڈیز کا اسٹیٹس چینج کرنے کے لیے بھی سیم پروسیجر ہے کہ ہم پہلے ایک کمانڈ بائٹ کو لوڈ کریں گے اور کمانڈ بائٹ کو لوڈ کرنے کے بعد آپ جو ایل ای ڈیز کا اسٹیٹس ہے اس کو لوڈ کریں گے اور اکارڈنگلی کی بورڈ کے اوپر وہ لائٹس آن یا آف ہو جانی چاہیے جو بھی آپ نے اس کو اسٹیٹس اسپیسیفائی کیا ہے اس کے اکارڈنگلی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام کس طرح سے ورک کرتا ہے اس پروگرام کے اندر ہم نے وہی فنکشن یوز کیا ہے سینڈ کے ریٹ اس کو اسی طرح سے ہم پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں ایک کریکٹر پاس کر رہے ہیں اور number of maximum trials pass کر رہے ہیں ایک آؤٹر ڈو بائی لوپ ہے اس کے اندر جو first inner do while loop ہے اس کے اندر وہ ان پٹ بفر کو فرسٹلی چیک کر رہا ہے جو ہی input buffer empty ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا کو پورٹ سکسٹی ہیکس کے اوپر رائٹ کر دے گا اور ڈیٹا کو رائٹ کرنے کے بعد وہ چیک کرے گا کہ output buffer empty ہے یا نہیں ہے جب تک output buffer empty نہیں ہوتا وہ ویٹ کرتا رہے گا جو ہی ایم ٹی ہوتا ہے تو پورٹ سکسٹی ہیکس کو ریڈ کرے گا پورٹ سکسٹی ہیکس کو ریڈ کر کے اگر اس کو ویلیو ایف اے ریسیو ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کو سکسیز ہوئی ہے اور یہاں پہ وہ آؤٹر ڈو وائل لوپ کو بریک کر سکتا اور اگر سکسیس نہیں ہوئی تو نمبر آف ٹرائز کو بائی ون ڈیکریمنٹ کرے گا اور پھر سے ٹرائی کرے گا اور اگر یہ پروگرام ٹرمینیٹ ہوتا ہے ٹائم eh, آؤٹ ہونے کی وجہ سے نمبر آف ٹرائز پوری ہونے کی وجہ سے اگر یہ پروگرام ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو یہ ون ریٹرن کرے گا اور اگر ادر وائز ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو یہ زیرو ریٹرن کرے گا اب اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مین پروگرام کے اندر جو سینڈ کے بی ڈی ریٹ ہے وہ تو بالکل سیم فنکشن ہے مین پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا چینجز کیے ہیں فرسٹلی جو ہم کمانڈ بائٹ لوڈ کر رہے ہیں کمانڈ بائٹ کی ویلیو ہے ای e ڈی جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ اگر ایل ای ڈیز کا آپ نے اسٹیٹس چینج کرنا ہے اس کے لیے جو کمانڈ آپ سینڈ کریں گے کی بورڈ ڈیوائس کو وہ ای e ڈی ہے ای e ڈی آپ نے سینڈ کیا اور ساتھ آپ نے تھری اسپیسیفائی کیا ہے جو میکسیمم نمبر آف ٹرائز ہیں اس کے بعد پھر آپ نے سیون سینڈ کیا ہے اور number of trials three specify کی ہیں اب یہ سیون کیا چیز ہے سیون کا مطلب ہے بائنڈری کے اندر ٹریپل ون لیز سگنیفیکینٹ جو تھری بٹس ہیں ان تینوں کی بٹس کی ویلیو ون ہوگی اس طرح سے آپ اسکرول لاک نم لاک اور کیپس لاک تینوں جو ایل ای ڈیز ہیں ان کو آن کرنا چاہتے ہیں جب یہ بائٹ اس کو اگر سکسیزفلی ریسیو ہوتا ہے اس کے ریسیو ہونے کے اوپر تینوں جو لائٹس ہیں وہ آن ہو جائیں گی اس کے بعد پھر ہم نے ایک میسج دیا ہے انٹر اسٹرنگ جس کے اوپر جس کے بعد پھر ہم نے گیٹس کا فنکشن کال کیا ہے یہاں پہ کوئی یوزر اسٹرنگ پٹ کرے گا جب اسٹرنگ پٹ کرے گا آل دو کیپس لاک کی لائٹ آن ہوگی لیکن جب وہ کیز پریس کر رہا ہوگا اگر previous status caps lock off تھا تو اس کیس کے اندر جو کیز انٹر ہوں گی وہ لوور کیس کے اندر ہی انٹر ہوں گی مور کلیئرلی آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بائٹ سینڈ کر کے سیون کو سینڈ کر کے کیپس لاک کی لائٹ کو آن کر دیا ظاہری طور پہ اگر کیپس لاک کی لائٹ آن ہے تو آپ جب کی بورڈ سے کی پریس کریں کوئی بھی کی پریس کرتے ہیں اگر اے پریس کرتے ہیں تو کیپیٹل اے ان پٹ ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر آلریڈی کیپس لاک آف تھا تو جو بھی کریکٹر ان پٹ ہوگا وہ کیپیٹل اے نہیں ہوگا اگر اے پریس کیا تو کیپیٹل اے نہیں ہوگا لوور کیس اے ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے کی بورڈ کا اسٹیٹس چینج کیا ہے کی بورڈ کی لائٹس کو آن یا آف کرنے کے لیے اسٹیٹس چینج کیا ہے اس کا بایوس ڈیٹا سے کوئی تعلق نہیں ہے بایوس کو نہیں یہ پتا چلا کہ کی بورڈ سے کیپس لاک کی آئی ہے یا نہیں آئی یہ ڈیٹا بالکل ایکسٹرنل ہے آپ نے ایکسٹرنلی اس کو کی بورڈ پہ ٹرانسفر کیا ہے آپ نے بایوس کو کسی طرح سے یہ اسپیسیفائی نہیں کیا اس کو یہ نہیں بتایا کہ کیپس لاک آن کیا گیا یا آف کیا گیا اگر آپ کی بورڈ سے کی کیپس کو آن یا آف کرتے ہیں اس کیس میں بایوس کی سروس ایگزیکیوٹ ہوتی ہے جس طرح آپ کو پتا ہے انٹرپٹ نائن اور یہ دیکھتی ہے کہ کیپس لاک آن ہوا ہے یا آف ہوا ہے اور اکارڈنگلی بایوس کے اندر اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے لیکن اس کیس کے اندر کیونکہ آپ نے ڈائریکٹلی رائٹ کیا ہے بایوس کے اندر اس کا اسٹیٹس نہیں چینج ہوا صرف ظاہری طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کیپس لاک کی جو ایل ای ڈی ہے وہ آن یا آف ہو گئی ہے بایوس کے اندر اس کا اسٹیٹس چینج کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر ایک بائٹ ہوتا ہے جو کہ کی بورڈ اسٹیٹس بائٹ کہلاتا ہے اس کی بورڈ اسٹیٹس بائٹ کے اندر بٹس نمبر 6, 5 اینڈ 4 جو ہیں یہ bits num lock caps lock اور اسکرو لاک کا اسٹیٹس اسپیسیفائی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان تینوں کو سیٹ کر دیا تو بایوس کے اندر بھی ان تینوں کو سیٹ کرنا پڑے گا ہم نے دیکھا تھا کہ اس اسٹیٹس uh, بائٹ کا ایڈریس ہوتا ہے 40 سیگمنٹ اور 17 آف سیٹ اس ایڈریس پہ ہم نے ایک فار پوائنٹر یوز کیا ہے جو کہ uh, یہ ایڈریس ہم نے ایک فار پوائنٹر کے اندر اسٹور کر لیا ہے جس کا نام کے بی ڈی ہے اور اس فار پوائنٹر کی مدد سے ہم اس بائٹ کو ریفر کر رہے ہیں اور اس کو اور کر رہے ہیں سیونٹی کے ساتھ تاکہ اس کا سکس ففتھ اور فورتھ بٹ جو ہے یہ سیٹ ہو جائیں یہ تینوں جب سیٹ ہو جائیں گے تو بایوس کے اندر بھی کیپس لاک نم لاک اور لاک کا اسٹیٹس چینج ہو جائے گا اور ایسا کرنے کے بعد پھر سے ہم نے ایک اسٹرنگ ان پٹ لی ہے پوٹیس کا پہلے فنکشن کال کیا اور پھر گیٹس کا فنکشن کال کیا گیٹس کا فنکشن ایک اسٹرنگ ان پٹ لے رہا ہے اب جب اسٹرنگ ان پٹ لیں گے تو اگر آپ کوئی کریکٹر پریس کریں گے تو اسکرین کے اوپر اپر کیس کریکٹر ہی شو ہوگا کیونکہ کیپس لا کے اسٹیٹس کو آپ نے آن کر لیا ابھی آپ نے اس پروگرام کے اندر دیکھا ہے کہ آپ اگر کی بورڈ کے اسٹیٹس کو چینج کرتے ہیں تو اس سے بایوس کا اسٹیٹس اگر کی بورڈ کے اسٹیٹس کو ڈائریکٹلی بایوس کی روٹینس کو بائی پاس کر کے پورٹس کے تھرو چینج کر رہے ہیں تو اس کا افیکٹ بایوس کے ڈیٹا کے اوپر نہیں پڑتا بایوس کے ڈیٹا کو بھی آپ کو آلٹر کرنا پڑتا ہے یا بایوس کو کسی طرح سے یہ اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کے اسٹیٹس چینج کر دیا ہے آپ نے یہ پروگرام بھی اس پروگرام کے اندر بھی وہی ڈیفیکلٹی ہے کہ اگر آپ اس کو ونڈوز انوائرمنٹ کے اندر رن کرتے ہیں تو یہ پروگرام ہو سکتا ہے سکسیزفلی رن نہ ہو سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پروگرام کو رن کرنے کے لیے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو ریبوٹ کریں ڈاس کے اندر ریبوٹ کریں اور پھر اس پروگرام کو رن کریں تو ہوپ فلی یہ پروگرام بالکل ایکوریٹلی ورک کرے گا اور ایکوریٹلی کام کرے گا ابھی ہم نے کی بورڈ کے بارے میں ڈسکشن کی ہے اب ہم نے شروع کے اندر ڈسکشن کی تھی about modes of input output ہم نے بات کی تھی کہ تھری میتھڈز ہیں to perform input output operations ایک programmed input output ایک interrupt driven input output اور تھرڈ میتھڈ جو ہے وہ ڈی ایم اے کے through input output perform کر رہے ہیں جب ڈی ایم اے کے through input output perform کر رہے ہیں تو اس کا ہم نے ایڈوانٹیج ڈسکس کیا تھا کہ اگر سی پی یو کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈیٹا ٹرانسفر کریں from input output port to main memory یا from main memory to input output port تو آپ کو ٹو بس سائیکلس ریکوائرڈ ہوں گے ایک بس سائیکل ہوگی from main memory to processor اور دوسری بس سائیکل ریکوائرڈ ہوگی from processor to input output port یا پھر وائس ورسا جبکہ ڈی ایم اے کو یوز کرتے ہوئے آپ میمری سے ڈیٹا ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹ پہ یا ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹ سے آپ ڈائریکٹلی ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں مین میموری میں یہ میجر ایڈوانٹیج ہے جس کی وجہ سے ڈی ایم اے کو یوز کیا جاتا ہے ڈی ایم اے ڈوائس ایک بہت امپورٹنٹ ڈیوائس ہے ایسی پٹ آؤٹ پٹ آپریشنس کے لیے جو کہ فاسٹر آپریشنس پرفارم کرتے ہیں فار ایگزامپل eh, کوئی eh, جس طرح آپ کا ساؤنڈ کارڈ ہے ساؤنڈ کارڈ ایک کافی فاسٹ ڈیوائس ہے جس کو کہ large amount of data required ہوتا ہے اس کو large amount of data transfer کرنے کے لیے مین میموری سے ڈی ایم اے کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر یہ کام تھرو پروسیسر کیا جائے تو اس طرح سے پروسیسر کے زیادہ سائیکلز کنزیوم ہوں گے یا پھر بس سائیکلز زیادہ کنزیوم ہوں گے جس کی وجہ سے یہ کام سلور ہو جائے گا مور آپٹیملی یہ آپریشن پرفارم کیا جا سکتا ہے یوزنگ ڈی ایم اے اسی طرح سے ہارڈ ڈسک بھی ڈی ایم اے کو یوز کرتی ہے اور اس طرح سے نیٹورک کارڈ وغیرہ جو بھی ایسے ڈیوائسز جو کہ faster input output operation perform کرتے ہیں اور جن کو یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ جو وہ ڈیٹا ان پٹ کر رہے ہیں اس ڈیٹا کو ڈائریکٹلی میموری میں ٹرانسفر کر دیا جائے اس کو کسی قسم کی پروسیسنگ کی ضرورت نہیں ہے یا پھر جس ڈیٹا کو وہ آؤٹ پٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ data as it is memory کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کو جسٹ آؤٹ پٹ پورٹ پہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے اور انٹرمیڈیٹلی اس کو کسی قسم کی پروسیسنگ کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی قسم کی پروسیسنگ کی ضرورت ہے تو بیچ میں آف کورس پروسیسر انوالوڈ ہوگا ڈی ایم اے کے کیس میں اگر آپ input output operation perform کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ پروسیسر کو ٹوٹلی بائی پاس کر رہے ہیں جب ڈی ایم اے ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو سارا کنٹرول بسز کا ڈی ایم اے کے پاس آ جاتا ہے بسز کے تمام signals D M A generate کرتا ہے اور ڈی ایم اے انشور کرتا ہے کہ ڈیٹا میمری سے پورٹ تک ڈائریکٹلی ٹرانسفر کیا جا سکے یا وائس ورسا آپریشن پرفارم کیا جا سکے ڈی ایم اے اس لحاظ سے ایک چھوٹا سا پروسیسر ہی ہے جو کہ پروسیسر کے تمام سگنلس جنریٹ کر سکتا ہے لیکن وہ کوئی کمپٹیشنز نہیں پرفارم کر سکتا ڈی ایم اے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ D M A microprocessor کے ساتھ یا بس کے ساتھ کس طرح سے انٹرفیس ہوا ہوا ہے جب ہم نے شروع میں سسٹمس پروگرامنگ کی بات کی تھی تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ programming different from application programming اس طرح سے ہے کہ آپ کو سسٹمس پروگرامنگ کے اندر نالج چاہیے ہوتا ہے اباؤٹ دا ہارڈ ویئر کہ ہارڈ ویئر کس طرح سے ورک کر رہا ہے اس کی ایک اور ایگزامپل ہے کہ ڈی ایم اے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہارڈ ویئر کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ہارڈ ویئر کس طرح سے ورک کر رہا ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈی ایم اے کس طرح سے انٹرفیسڈ ہے آگے چل کے اگلی سلائیڈ کے اندر ہم یہی دیکھیں گے کہ ڈی ایم اے بس کے ساتھ اور مائکرو پروسیسر کے ساتھ اور میموری کے ساتھ کس طرح سے انٹرفیس ہوا ہوا ہے اور کس طرح سے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ D M A directly data transfer کر دیتا ہے from main memory to I O port یا I O port to main memory firstly ہم یہ سمپلر سلائڈ دیکھتے ہیں اس سمپلر سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین میموری اور آئیو کے بیچ میں پروسیسر ہے اگر ایک بائٹ آؤٹ پٹ ہونا ہے جو کہ میموری کے اندر پڑا ہوا ہے تو فرسٹلی اس بائٹ کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا ٹو دا پروسیسر جس کے لیے ایک بس سائیکل کنزیوم ہوگی اور پھر نیکسٹ بس سائیکل کے اندر یہ بائٹ ٹرانسفر ہوگا from processor to I O port جس کے اندر کے دوسری بس سائیکل کنزیوم ہوگی اگر پروسیسر نے کوئی کمپٹیشن نہیں پرفارم کی تو یہ آپریشن مور آپٹیملی پرفارم کیا جا سکتا ہے using the D M A D M A اس صورت میں پروسیسر کے جو سائیکلز ہیں ان کو اسٹیل کرے گا یعنی کہ جو بس سائیکل بیسکلی پروسیسر کو جس نے یوز کرنا تھا جس بس سائیکل کو پروسیسر نے یوز کرنا تھا اس بس سائیکل کو ڈی ایم اے یوز کرے گا ڈی ایم اے پروسیسر کو ڈسیبل کر دے گا ایک طرح سے پروسیسر اس طرح سے ہو جائے گا کہ ایز اف یہ بس سے ڈسکنیکٹ ہو گیا اور پروسیسر کا کوئی بھی سگنل جو ہے وہ بس کے اوپر نہیں آ سکے گا اور بسز کا تمام کنٹرول ڈی ایم اے کے پاس آ جائے گا اب ڈی ایم اے بسز کو اس طرح سے مینپولیٹ کرے گا اس طرح سے سگنل جنریٹ کرے گا کہ ایک انسٹنس میں میموری میں سے وہ ریڈ کا آپریشن پرفارم کر رہا ہے اور اسی بس سائیکل پہ وہ آئی پورٹ کے اوپر رائٹ کا آپریشن پرفارم کر رہا ہے in case of output یا پھر ایک بس سائیکل کے اندر ہی وہ آئیو ڈیوائس کے اوپر ریڈ کا آپریشن پرفارم کر رہا ہے اور میموری کے اوپر رائٹ کا آپریشن پرفارم کر رہا ہے ان کیس آف ان پٹ اس طرح سے ڈی ایم اے جو کام پروسیسر نے دو بس سائیکلس کے اندر کرنا تھا ڈی ایم اے اسی آپریشن کو اسی ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن کو ایک سنگل بس سائیکل میں پرفارم کر سکے گا یہ اس کی ایک سمپلر ویو ہے لیکن اس کا مور کمپلیکیٹڈ ویو ہم آپ کو نیکسٹ سلائیڈ کے اندر دکھائیں گے یہ ڈسکشن بیسیکلی تو آرکیٹیکچر کے اندر آتی ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے اندر آتی ہے لیکن میرے لحاظ سے اگر آپ ڈی ایم اے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈی ایم اے کس طرح سے ورک کر رہا ہے اور اس کو کس طرح سے آپ بہتر طریقے سے پروگرام کر سکتے ہیں تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے اس ڈایاگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایم اے کو جو کہ eight two three seven device ہے اس کو انٹرفیس کیا گیا ود دا مائکرو پروسیسر اس کیس کے اندر جتنا بھی آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے ڈایاگرام کا اس کے اندر جو سگنلز مائکرو پروسیسر کے امپارٹنٹ ہیں ان میں ایک سگنل آئی او ایم بار ایک سگنل ریڈ اور ایک سگنل رائٹ یہ تینوں سگنلز جو ہیں یہ مائکرو پروسیسر کے کنٹرول بس کے سگنلز ہیں آئی او ایم بار یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ میمری کو انیبل کرنا ہے یا input output devices کو انیبل کرنا ہے اگر input output ports کو انیبل کرنا ہے تو اس لائن کے اوپر لاجک ون ہوتا ہے اور اگر میمری کو انیبل کرنا ہے تو اس لائن کے اوپر لاجک زیرو ہوگا ایک ہی لائن ہے جو کہ میمری یا پھر ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس میں سے کسی ایک چیز کو انیبل کر رہی ہے یعنی کہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم انیبل نہیں ہو سکتی پروسیسر جو سگنل جنریٹ کر رہا ہے پروسیسر کے لحاظ سے یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک وقت میں کیونکہ وہ صرف یا تو میمری کو ریڈ یا رائٹ کر سکتا ہے یا پھر input output device کو ریڈ یا رائٹ کر سکتا ہے ایک بس سائیکل میں یا تو میموری کا آپریشن پرفارم کرے گا یا input output port کا آپریشن پرفارم کرے گا مائکرو پروسیسر لیکن ڈی ایم اے کے کیس کے اندر یہ سچویشن نہیں ہے ڈی ایم اے کے کیس میں ڈی ایم اے نے اگر ایک بائٹ میمری سے ریڈ کیا تو اس کو مے بی جا کے کسی آئیو پورٹ پہ رائٹ کرنا ہے تو اگر میمری کو انیبل کیا ہے فار ریڈ تو اس کیس کے اندر input output ports enable ہوں گے فار رائٹ جو کہ ریڈ سائیکل کہلاتا ہے جس کے اندر میمری کو ریڈ کیا جا رہا ہے اور دوسرا کیس ہو سکتا ہے کہ اگر میمری کو اس نے رائٹ کرنا ہے تو کسی آئیو پورٹ سے اس کو کوئی ویلو ریڈ کرنی پڑے گی جو کہ رائٹ سائیکل کہلاتا ہے جس کے اندر کے میمری کو رائٹ کیا جا رہا ہے اب ڈی ایم اے کے لیے یہ سگنلز امپورٹنٹ نہیں ہے یہ سگنلز ان سگنلز کی مدد سے وہ ڈی ایم اے اپنا آپریشن نہیں پرفارم کر سکتا ان سگنلس کو فردر ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا انٹو فور ڈفرنٹ سگنلس آپ اس ڈائگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین I I O M bar read اور رائٹ ان کی مدد سے فور مزید سگنلز ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں یہ جو فور سگنلز ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں یہ ہے memory write memory read I O write اور آئیو ریڈ یہ فور سگنلز میمری کو ریڈ یا رائٹ کے لیے انیبل کریں گے میمری رائٹ کا جو سگنل ہے میمری کو انیبل کرے گا فار رائٹ میمری ریڈ کا جو سگنل ہے وہ میمری کو انیبل کرے گا فار ریڈ آئیو رائٹ کا جو سگنل ہے وہ آئیو ڈیوائس کو انیبل کرے گا فار رائٹ آئیو ڈبلو کا جو سگنل ہے وہ انیبل کرے گا فار رائٹ اور آر کا جو سگنل ہے وہ آئیو ڈیوائس کو انیبل کرے گا فار ریڈ تو اگر اس نے رائٹ سائیکل پرفارم کرنا ہے یعنی کہ میمری کے اوپر رائٹ کرنا ہے اور آئیو پورٹ سے ریڈ کرنا ہے تو اس کیس کے اندر ایم ای ایم ڈبلو جو کہ میموری رائٹ کا سگنل ہے اور آئی او آر جو کہ آئی او ریڈ کا سگنل ہے یہ والا سگنل انیبل ہوگا for write signal write cycle write cycle کے لیے یہ دو سگنلز انیبل کرنے پڑیں گے سملرلی فار ریڈ سائیکل جس کے کیس میں میموری نے ریڈ ہونا ہے اور آئی او ڈیوائسیز نے رائٹ ہونا ہے اس کو جو سگنلز یوز کرنے پڑیں گے وہ میمری ریڈ کا سگنل ہے اور آئیو رائٹ کا سگنل ہے یہ دو سگنلز انیبل ہوں گے in case of read cycle تو کنٹرول باس کو اس نے ٹرانسلیٹ کر لیا ڈی ایم اے نے into these four signals اور ان کی مدد سے میمری ڈیوائسیز uh, اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کو وہ ایٹ اے ٹائم انیبل کر رہا ہے اور ریڈ اور رائٹ آپریشنس مور اوور آپ ڈیٹا بس اور ایڈریس بس کے سگنلز بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر نمبر آف ایڈریس لائنز ہیں جو کہ اے سے شو کرتی ہیں A zero A one A two and so on اسی طرح سے نمبر آف ڈیٹا لائنز ہیں جو ڈیٹا لائنز ہیں D zero D one D two and so on یہ لائنز ملٹی پلیکسڈ ہیں یعنی کہ ایک بس سائیکل کے اندر for certain period of time ان لائنس کے اوپر ایڈریس آ رہا ہوتا ہے اور and for a certain period of time ان لائنس کے اوپر ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اور اس ایڈریس اور ڈیٹا کو ڈی ملٹی پلیکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس ڈیٹا کو اور ایڈریس کو ان لائنس پہ سے ڈی ملٹی پلیکس کیا جاتا ہے ان لیچز کو یوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان لائنس کے ساتھ نمبر آف لیچز اٹیچڈ ہیں ایک لیچ ڈی اٹیچڈ ہے اور دوسری لیچ سی اٹیچڈ ہے ان دو لیچز کی مدد سے ان لائنس کے اوپر جو ایڈریس اور ڈیٹا جا رہا ہے ان کو ملٹی پلیکس کیا جا سکتا ہے یہ لیچز جب اس کے اوپر ایڈریس آ رہا ہوتا ہے تو اس ایڈریس کو ٹمپرریلی اسٹور کر لیتی ہیں اور آفٹر ورڈس جب ڈیٹا آتا ہے تو وہ ڈیٹا بس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے آپ ایک اور لیچ دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ لیچ بی ہے لیچ بی یوز ہو رہی ہے ایڈریس کے ہائر فور بٹس کو جنریٹ کرنے کے لیے in case of eighty eighty six جس کے اندر بس ٹوینٹی بٹ کی ہے اس کیس کے اندر لیچ بی یوز ہوگی ہائر فور بٹس کو جنریٹ کرنے کے لیے اور in case of eighty two eight six جس کے اندر address bus twenty four bit کی ہے اس کیس کے اندر لیچ بی یوز ہوگی ایڈریس بس کے ہائر ایٹ بٹس کو جنریٹ کرنے کے لیے جو ڈی ایم اے کی ایڈریس اور ڈیٹا لائنز ہیں یہ یوز ہو رہی ہیں لوور سکسٹین ایڈریس بٹس کو جنریٹ کرنے کے لیے ہائر فور اور ایٹ ایڈریس بٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہیں ود ہیلپ آف بی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور سگنل بہت امپورٹنٹ ہے ایک ہولڈ کا اور دوسرا ہولڈ اے کا ہولڈ اے اسٹینڈ کرتا ہے فار ہولڈ اکنالج جب ڈی ایم اے اپنا آپریشن پرفارم کرنے لگتا ہے تو پرفارم کرنے سے پہلے مائکرو پروسیسر کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ مائکرو پروسیسر بسز کا کنٹرول ریلنکوش کر دے ایسا کرنے کے لیے D M A microprocessor کو ایک سگنل سینڈ کرتا ہے آف ہولڈ یہ ہولڈ کا سگنل جب مائکرو پروسیسر کو ریسیو ہوتا ہے اور اس سے higher priority signal microprocessor کو اس انسٹنس پہ نہیں کوئی ریسیو ہو رہا تو microprocessor floating state state چلا جائے گا فلوٹنگ کا مطلب ہے کہ مائکرو پروسیسر کی تمام پنس فلوٹ کرنے لگ جائیں گی نہ وہ کوئی ایکسپٹ کر سکے گا اور نہ کوئی وہ آؤٹ پٹ سگنل جنریٹ کر سکے گا اور اگر مائکرو پروسیسر فلوٹنگ اسٹیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو واپس ڈی ایم اے کو یہ بتائے گا کہ وہ فلوٹنگ اسٹیٹ کے اندر چلا گیا ڈی ایم اے کو کیسے پتا چلے گا فلوٹنگ اسٹیٹ کے اندر چلا گیا ہولڈ اکنالج کے سگنل کی مدد سے مائکرو پروسیسر واپس ڈی ایم اے کو ہولڈ اکنالج کا سگنل سینڈ کرے گا جب ڈی ایم اے کو ہولڈ اکنالج کا سگنل ریسیو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈی ایم اے اپنی ورکنگ اسٹارٹ کر سکتا ہے اور ڈی ایم اے اپنی ورکنگ کس طرح سے کرے گا کنٹرول سگنل جنریٹ کر کے ان کیس ریڈ سائیکل ہے یا رائٹ سائیکل ہے اس کے accordingly memory read memory write I O read اور آئیو رائٹ کے سگنل جنریٹ کر کے اور سیکنڈلی ان کو جنریٹ کرنے کے بعد جو ریکوائرڈ ایڈریس میمری کا ہے وہ جنریٹ کرنا ہے اور جو ڈیٹا اس نے ٹرانسفر کرنا ہے اس کو جنریٹ کرنا ہے تو ایڈریس بس اور ڈیٹا بس کے سگنلز بھی جنریٹ کرنا ڈی ایم اے کا ہی کام ہوگا اس صورت میں ڈی ایم اے کی ایک اور آپ ان پٹ چیک کر سکتے ہیں یہ input D M A request کی ان پٹ ہے D M A request number of D M A request signals available ہیں کتنے ایسے سگنلز اویلیبل ہوں گے جتنے D M A channels provide کر رہا ہے عام طور پہ جو ڈی ایم اے آپ کے پی سیز کے ساتھ انٹرفیسڈ ہے ایک single D M A four channels کو سپورٹ کرتا ہے جس کے لحاظ سے four D M A request signals available ہیں ایک D R Q zero D R Q one D R Q two اور ڈی آر کیو تھری اس طرح سے four D M A request signals available ہیں جب کوئی ڈیوائس اپنی input output operation perform کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کرنے کے لیے ان سگنل میں سے کوئی ایک سگنل یوز کرے گا اگر وہ چینل زیرو کو یوز کرنا چاہتا ہے تو اس لحاظ سے وہ D R E Q zero کے سگنل کو یوز کرے گا اس کے اوپر اپنا سگنل سینڈ کرے گا انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ وہ ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہے اسی طرح اگر چینل ون کے لیے D R E Q one use ہوگا اینڈ سو آن اگر ڈی ایم اے کو جب یہ سگنل ریسیو ہوتا ہے اور ڈی ایم اے اس سگنل کے ریزلٹ میں پروسیسر کو ہولڈ کا سگنل سینڈ کرے گا اور اگر مائکرو پروسیسر فلوٹنگ اسٹیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس صورت میں ڈی ایم اے واپس اگنالجمنٹ سینڈ کرے گا ٹو دا ڈیوائس یہ بتانے کے لیے کہ ڈی ایم اے جو ہے وہ اب ڈیوائس کا آپریشن پرفارم کر سکتا ہے اگنالجمنٹ کا سگنل سینڈ کیا جائے گا ڈی ایم اے اگنالج کے سگنل کی مدد سے ڈیک ڈی اے سی کے سگنل کی مدد سے ہر چینل کے لیے اپنا ڈی ایم اے اگنالج کا سگنل اویلیبل ہے ڈی اے کے زیرو سے لے کے ڈی اے کے تھری تک ایک سنگل ڈی ایم اے آپ کو فور چینلس پرووائڈ کر رہا ہے ہر چینل کے تھرو آپ سکسٹی فور کلو بائٹ کا میکسیمم بلاک ٹرانسفر کر سکتے ہیں یعنی کہ آئیو پورٹ ٹو میموری یا memory to IO port sixty four kilo bytes کا ٹرانسفر آپ ایک چینل کی مدد سے ایک وقت میں پرفارم کر سکتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ ڈیٹا اگر آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے تو مے بی ہو سکتا ہے ایک چینل آپ کو نمبر آف ٹائمس پروگرام کرنا پڑے آپ نے ابھی سلائیڈ کے اندر دیکھا کہ کس طرح سے ڈی ایم میں تمام بسیز کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور کنٹرول حاصل کرنے کے بعد میمری اور آئی او کو انیبل کرنے کے لیے فار ریڈ اور رائٹ آپریشنس uh, کس طرح سے اپنے سگنلس جنریٹ کرتا وہ سگنلز جو کہ مائکرو پروسیسر یوز کر رہا تھا کنٹرول سگنلز اس کو uh, مزید ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے into memory read and memory write and IO read and IO write moreover یہاں پہ ایک اور چیز جو important programming point of view سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے وہ لیچ بی کا کریکٹرسٹکس ہے لیچ بی جو ہے یہ ایک پروگرامیبل لیچ ہے ریئلسٹکلی اگر دیکھا جائے تو ڈی ایم اے انفیکٹ صرف sixty four kilo byte of memory کے لیے افیکٹو ہے کیونکہ یہ جو سیکوینس آف اڈریس جنریٹ کر رہا ہے وہ سیکوینس صرف چینج کرتا ہے for the lower sixteen bits of address bus جو ہائر فور یا eight bits of address bus ہیں اس کا سیکوینس چینج نہیں ہوتا اس کا سیکوینس فکسڈ ہے اور وہ sequence throughout the read اور رائٹ سائیکل سیم رہے گا throughout the block transfer وہ ایٹ بٹس یا وہ فور بٹس سیم رہیں گے باقی کے بٹس کو ایک بائی رن ہوں گے بائی اے سیکوینس اور وہ sequence D M A change کر رہا ہوگا جو ہائر فور بٹس ہیں یا ہائر ایٹ بٹس ہیں یہ پروگرامیبل ہیں لچ بی آپ سمجھ لیں کہ ایک رجسٹر کی طرح ہے اور اس رجسٹر کے اندر آپ ویلو لوڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر higher four bits of the address یا higher eight bits of the address آئیں گے اگر آپ فرسٹ سکسٹین ایم بی کو ایڈریس کر رہے ہیں تو فرسٹ سکسٹین ایم بی کے کیس میں ہائر ایٹ بٹس آئیں گے اگر just first one M B کو ایڈریس کر رہے ہیں تو ہائر فور بٹس آئیں گے اس پورے ڈائگرام کو سمجھانے کے لیے جو اس کا کریکٹرسٹکس تھا وہ یہ لیچ بی کا کریکٹرسٹکس تھا جس کو کہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کیونکہ آگے چل کے ہم جب اس کو پروگرام کرنے دیکھیں کرنا شروع کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پروگرامنگ کے دوران ہمیں لیچ بی کے اندر بھی ویلو لوڈ کرنی پڑتی ہے اور ہم یہ دیکھیں گے لیچ بی میں جو ویلو لوڈ کرنی ہے اس کو ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم یہ بھی چیز دیکھیں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی ایڈریس رینج جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اس کے فور ہائر فور بٹس یا ہائر ایٹ بٹس لوڈ کیا جا سکیں مور اوور اس کے اندر جو ڈی ایم اے ہے ڈی ایم اے جو سیکوینس جنریٹ کر رہا ہے وہ سیکوینس ایک سرٹن ایڈریس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے جس ایڈریس سے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ اس کا بیس ایڈریس کلا رہا ہے پھر نیکسٹ سائیکل کے اندر وہ base address by one increment ہوتا ہے اور اب جو ایڈریس آتا ہے وہ ایڈریس بس کے اوپر ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے تھرو ڈی ایم اے پھر اسی طرح نیکسٹ سائیکل کے اوپر نیکسٹ سائیکل کے لیے address by again one increment ہو جائے گا اسی طرح نیکسٹ سائیکل کے اندر address again by one increment ہو جائے گا اینڈ سو آن اس طرح سے جوں جوں بائٹس ٹرانسفر ہوتے جائیں گے ایڈریس انکریمنٹ ہوتا جائے گا ایڈریس کتنی دفعہ انکریمنٹ ہوگا وہ کاؤنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے بائٹس ٹرانسفر کرنے ہیں اگر سے آپ نے کاؤنٹ ٹین رکھا ہوا ہے تو ایڈریس الیون ٹائمس انکریمنٹ ہوگا اور الیون ٹائمس انکریمنٹ ہونے کی وجہ سے in all total eleven bytes transfer ہو سکیں گے تو ادھر دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ دو چیزیں آپ کے لیے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں ایک یہ چیز کہ کیا بیس ویلو لوڈ کرنی ہے کیا بیس ایڈریس ہے جس کو کہ لوڈ کیا جائے گا ہر چینل کے لیے اپنا ایک بیس ایڈریس ہوتا ہے بیس رجسٹر ہے جس کے اندر کہ آپ بیس ایڈریس لوڈ کرتے ہیں اور وہ بھی بیس ایڈریس کا وہ والا پارٹ جو کہ لوور سکسٹین بٹس ہیں ہائر سکسٹین بٹس نہیں جو لوور سکسٹین بٹس ہیں ہائر جو ایٹ بٹس ہیں وہ لاش بی کے اندر جائیں گے اور لوور جو سکسٹین بٹس ہیں وہ بیس رجسٹر کے اندر جائیں گے اور جو کاؤنٹ ہے اس کے لیے بھی ہر چینل کے لیے اپنا ایک رجسٹر ہے جس کے اندر کہ آپ کاؤنٹ کو لوڈ کرتے ہیں ڈی ایم اے اس بیس ایڈریس کو ایڈریس کرنا شروع کرتا ہے اور ہر سائیکل پہ اس ایڈریس کو بائی ون انکریمنٹ کرتا جاتا ہے یعنی کہ ایڈریس بس کے اوپر جو ایڈریس آئے گا وہ انکریمنٹ ہوتا جائے گا جب تک کہ کاؤنٹ زیرو نہیں ہو جاتا ہر سائیکل کے اوپر کاؤنٹ کو بائی ون ڈیکریمنٹ کرتا جائے گا اور الٹیمیٹلی کاؤنٹ زیرو ہو جائے گا اس طرح سے آپ ڈی ایم اے کو یوز کرتے ہوئے نمبر آف بائٹس ٹرانسفر کر سکتے ہیں D M A various modes کے اوپر آپریٹ کرتا ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ان دیکھیں گے کہ وہ کیا موڈز ہیں اور ان موڈس کے لیے ڈی ایم اے کو انٹرنلی کس طرح سے پروگرام کیا جاتا ہے ڈی ایم اے کے اندر انٹرنلی نمبر آف رجسٹرز ہیں کچھ رجسٹرز ایسے ہیں جو کہ ہر چینل کے لیے ریزروڈ ہیں اور کچھ رجسٹرز ایسے ہیں جو کہ ڈپینڈ uh, uh, جو کہ کامن ہیں فار آل دا چینلس آج کے لیکچر کے اندر ہم نے بات کی کہ کی بورڈ ڈیوائس کو آپ کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو آپ ٹائپ میٹک ریٹ کس طرح سے پاس کر سکتے ہیں ٹائپ میٹک ریٹ پاس کرنے کے لیے کیا کمانڈ یوز ہوتی ہے اور وہ کمانڈ بائٹ سینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ٹائپ میٹک ریٹ سینڈ کرتے ہیں جس کا افیکٹ پھر آپ کوئی بھی اسٹرنگ ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہم نے پروگرام بنایا اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ پروگرام ڈاس انوائرمنٹ کے اندر رن کیا جائے اگر ونڈوز انوائرمنٹ کے اندر رن کریں گے تو وہ پروگرام سکسیزفلی ورک نہیں کرے گا اس کے لیے ہم نے ایک پروٹوکول ڈیوائس کیا کہ آپ نے بائٹس کو کس طرح سے رائٹ کرنا ہے تاکہ اس کو کی بورڈ ڈیوائس ریسیو کر سکے اور اس کے اکنالجمنٹ کو کس طرح سے ریسیو کرنا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کی بورڈ ڈیوائس نے بائٹس کو کریکٹلی ریسیو کیا ہے یا نہیں ریسیو کیا پھر اسی طرح سے ہم نے ایک اور کمانڈ دیکھی ہے جس کمانڈ کی مدد سے آپ کی بورڈ کے اوپر ایل ای ڈیز کا اسٹیٹس جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن کی بورڈ کے اوپر ایل ای ڈیز کا status change change with with in in BIOS BIOS نہیں ہوتا کرنے کے لیے کی بورڈ اسٹیٹس بائٹ کی ویلیوز کو چینج کرنا پڑتا اس کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام بنایا اور اس کے ریزلٹس آپ اس پروگرام کو لکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ریزلٹس آتے ہیں مور اوور ہم نے کچھ ڈی ایم اے کے بارے میں ڈسکشن اسٹارٹ کی ہے ڈی ایم اے ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ یوز ہوتا ہے ڈیٹا کو ڈائریکٹلی ٹرانسفر کرنے کے لیے from memory to input output device and from input output device to memory اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ڈی ایم اے ڈیوائس کس طرح سے مائکرو پروسیسر کے ساتھ انٹرفیس ہوتا ہے جب ڈی ایم اے ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو مائکرو پروسیسر کی جو پنز ہیں وہ فلوٹنگ اسٹیٹ کے اندر چلی جاتی ہیں اور تمام بسیز کا control microprocessor D M A کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ڈی ایم میں کنٹرول بس کے کس طرح سے سگنلس ٹرانسلیٹ کر کے جنریٹ کرتا ہے ایڈریس بس کے کس طرح سے سگنلس ملٹی پلیکس کر کے جنریٹ کرتا ہے اور ڈیٹا بس کے سگنلس کس طرح سے جنریٹ کرتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی ایم اے کے کیس کے اندر لیچ بی کی کیا امپورٹنس ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ڈی ایم اے کے انٹرنل رجسٹرس کیا ہیں اور ان انٹرنل رجسٹرس کو ہم کس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں اور آنے والے لیکچرس کے اندر دیکھیں گے ہم ان انٹرنل رجسٹرز کو پروگرام کر کے کس طرح سے ڈی ایم اے کے تھرو کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں آج کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ